اب اس سورہ مجادلہ میں رس المنافقین پر جہاد کے بارے میں زجر ہے جہاد کے بارے میں صرف زجر ہے اور ابتدا میں ترغیب کے بعد تمبیح کچھ آداب سکھائے گئے ہیں زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اوس بن سامت انصاری جو تھے رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا اوس بن ثابت اوس بن سامت انصاری نے اوس بن انصاری نے ایام جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا اور اپنے اوپر حرام کر لی تو بیوی نے پریشان حالت میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں درخواست پیش کی تو آپ نے جیسا وہ عرف چلا آ رہا تھا اسی کے مطابق جواب دیا کہ تو اب اس پہ حلال نہیں ہو سکتی نیا قانون شریعت کا کوئی اس کے بارے آیا نہیں تھا ایک آدمی اگر اپنی ماں بیوی کو ماں دے آج کل تو یہ ہوتے ہیں نا جو یہ لچے لپن کے لوگ یہ اپنی محبوبہ کو جب یہ کرتے ہیں نا شیطانی جب بدماشی تو وہ کہتے ہیں اماں اما بھی کہتے ہیں اماں بھی کہتے ہیں اور اس کو یہ تو ایام جہلیت کا دور تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اماں کہہ دیتا تو وہ اس پہ خراب ہو اب یہ درخواست لے کے ان کی بیوی آئی نبی بھی تو نبی پاک نے فرمایا بھائی میں کیا کر سکتا ہوں ماں اللہ فی کے من شہر تیرے اس معاملے خاص کے بارے میں اللہ نے تو کوئی اتاری نہیں کوئی چیز پہلا حکم یہی ہے تو اس لیے وہ بیچاری پیچھے مڑی تو پھر اللہ کے سامنے اس نے درخواست کی یا میں یرا ما یار ضمیر موہب ہوں یا من یورجا لشدائد کلہا یا من الہ المفتضا والمفتح مالی سوا کری بے باب تحیلتن ولا تفائی باب اخرہو مالی سوا فقری الہ کے وسیلتن بالافتقار الہ کا ربی جب درخواست پیش کی نا دو بچیاں بھی اس کے ساتھ تھیں اس بچیوں کا ہاتھ اوپر اٹھوایا یہ کر کے اور ان کو کہا کہ تم صرف رب رب کہنا باقی ساری بات میں کروں ابھی دعا مانگ رہی تھی تو روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام غسل فرما رہے تھے اما عائشہ صدیقہ جو ہے وہ چادر کی اوٹ میں وہ آپ کا سر دھلا رہی تھی تو نبی پاپ نے فرمایا یا عائشہ عائشہ ہٹ جا سر چکا ہو گیا نیچے ہوا وہی آپ اللہ کے پاک رسول نے فرمایا بلاؤ خولا خولا آئی تو اس وقت نبی صاحب فرمایا اپنے خاون کو لیا تمہارے لیے ایک حکم آ گیا ہے قسم اللہ اللہ تھی تو دل و دلو کتی تاکیق خوب سنا ہے اللہ نے بول اس عورت کے جو جھگڑا کر رہی تھی تیرے ساتھ اپنے خامد کے معاملے میں پھر اس کے بعد شکوا لے چلی اللہ کی طرف پھر درخواست بھی اس نے دے دی اللہ کے دربار میں بڑی درخواست اللہ یسما اور خوب سن رہا تھا تمہارے ایک دوسرے پر ٹال مٹول کو آپ کہتے تھے میرے اختیار میں کچھ نہیں وہ کہتی تھی کچھ نہ کچھ تو کرو یا رسول اللہ میری جو بچیاں ہیں یہ رول پھول جائیں گی اور وہ پچھلا میں کھانے پینے والی کھاتی پیتی عورت ہوں خام خواہ جوانی ہر ہر پہ مایا الزام ہوتی ہے نگاہ نیک بھی اس عمر میں بدنام ہوتی ہے میں خامن سے الگ ہو کے <laughs> بدنام ہو ہوں اور شیر بھی آ گئے تھے سنا دیں یہ قرآن ہے یا سچا <laughs> بس تم سننے کے یاد عاشق ہو ہاں جی ولہ یس تحاور اللہ خوب سن رہا تھا تحاور تمہارے کو تحاور کا معنی ایک دوسرے پر بات کو ڈالنا آپ اس پہ ڈالتے تھے اور آپ عذر کرتے تھے ان اللہ سمیع الذین یظاہرون منکم چلو اب قانون سن لو تم بھی وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی عورتوں کے ساتھ وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی چاہے وہ اپنے کو کہے اس کو کہ اما جی اما جی ماں ماں کہہ دے یا انت علیہ کا زہر امی جس طرح کنک میں پڑا آپ نے تو مجھ پہ ایسے ہی ہے جس طرح میری ماں ماں کی پیٹھ ہے کوئی کہے ماںم نہ اما ہاتھوں کوئی حقیقی ماں نہیں بن جاتی کہ حرام ہو جائے ان نہیں ان کی ان کی مائیں مگر وہ جنہوں نے ان کو جنا ہے یا دودھ پلایا ہے ولد نہ ہننا اور ارزا جنہوں نے جنا ہے ان کو یا دودھ پلانے والی ہو گئی وہ ان لجنا من کرم میں نل وسورا جو اپنی بیویوں کو ماں کہتے ہیں وہ ایک بری بات کہتے ہیں اور جھوٹ کہتے ہیں اس لیے وہ ان اللہ اور یہ بھی سن لو یہ برائی کرنے والے اور جھوٹ بولنے والوں کو اللہ معافی کر دے گا کیوں پہلے ان کو پتہ نہیں تھا اس لیے آئندہ کے لیے یہ طلاق نہیں ہوگی بلکہ اس کا نام بہار ہو اس کا نام کیا ہوگا صرف کفارہ دینا پڑے گا عورت اس سے حرام نہیں ہو اب زہار کا قانون سن وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے یعودون لما پھر دوبارہ لوٹتے ہیں اس کے لیے جو انہوں نے کہا تھا انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں چار مہینے کے لیے عورت کے نزدیک نہیں جاؤں گا یا یہ تو میری ماں ہو گئی اگر میں تیرے ساتھ کو میل جول کروں تو یہ قسم کھائی تھی نا اب ان کا ارادہ کچھ کے بعد ہو گیا ہے اسی کی طرف واپس لوٹے یعنی وہ اپنی قسموں میں ہانے سونے کا ارادہ رکھتے قسمیں توڑنے کا و ہری من قبل کا ماس تھا تو پھر آزاد کرنا ایک لونڈے کا پہلے اس کے کہ وہ ایک دوسرے سے ٹچ ہوں وزون بھی یہ سنو تمہیں ہم زجر کے ساتھ منع کر رہے ہیں کہ تم نصیحت کیے گئے ہو ساتھ اس کے واللہ بما تعملون خبیر آج فمن لم یجد فسیہ ثم یعودون لما کالو کمانا سمجھ آگے زہار ہیں رہی ہو ہاں ہاں مخا تم مان کر نہ کرنا اظہار نہ کرنا یہ شوق ہے بہرحال آپ اگر تیار کر لیں تو مجھے ہی صلاح دینا میں آپ کو لوں بتا وہ تلاش کر لیں بھائی لونڈے کے حکم میں آج کا جو تعویذ ہے اس ہاں وہ لوڈے بھی تو مشرق کی ہوتے ہیں نا لونڈے ہمیشہ وہی بنائے جاتے ہیں جو مشرقوں کو کی اولاد ہوتی ہیں اور کون لونڈا ہے اس کو یہ پتہ ہی نہیں بچ پتا بھائی بعد میں ہوتے ہیں نا اس لیے ہاں اس لیے آپ جب آپ کے لیے تو وہ مولوی اور پیر کافی ہیں ہیں جب وہ سامنے آئیں گے اگر توبہ کر لیں گے تو پھر آپ اپنی ان کو دے دیں اللہ اللہ خیر ویسے تو نہیں نا ہاں جی کیا لکھا ہے وہ قرآن میں آتا ہے نا لو ردو لما نہو ان اگر کافروں کو قیامت والے دن میں ان کے بقول اگر ہم واپس کر دیں تو پھر اسی طرف آئیں گے جس کی طرف سے ہم نے ان کو منع کیا تھا یعنی اسی طرف پھر شر کرنے لگ جائے اب ہوئی الفاظ یہاں بھی ہیں سم یعودون لما کالو زہار کرنے کے بعد پھر واپس لوٹیں اسی کلمہ کی طرف جو انہوں نے کہا تھا یعنی ہانس ہو جائے اپنا کہا ہوا کلمہ جو ہے اس کو ختم کر کے اور عورت کو ہاتھ لگانا چاہیں تو اس وقت یہ ہے کہ ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک کہ پہلے کوئی نہ کوئی مشرق بلا پیر لونڈے کے طور پر اس کو آزاد نہ کر دیں ذالکم واللہ بما خبیر ولہ یجد شاہرہ نے متعب ہے مولوی کا آزاد کرنا یہ ہے کہ اس کو جہنم تھا ہاں اور جو نہ پائے لونڈا ہے اب اس کا علاج بھی ہے فسیا مشہرین متتاب ہیں مسلسل دو مہینے روزے رکھے پہلے اس کے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو چھو منتر کریں سماجتا فملم یستتے پس جو طاقت نہیں رکھتا تو پھر ساٹھ مسکین کو کھانا کھلا دو ظالم یہ حکم اس لیے دیا گیا تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ و رسول کے ساتھ یہ حدیں ہیں اللہ کی اور جو حد اللہ کی پھلان جاتا ہے وہ کافر بنتا ہے کافروں کے لیے عذاب دردناک وہ لوگ جو یحادون اللہ وہ رسول جو ہدا حدود الہیہ کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ بے تو وہ زلیل کیے جائیں گے جیسا کیے گئے پہلے لوگ حالانکہ تحقیق ہم نے اتارا آیا اور کافروں کے لیے عذاب بڑا کرنے والا جس دن اٹھائے گا نا ان کو اللہ تمام کو خبردار کرے گا جو خود عمل کیا ہوگا کیوں خبردار کرے گا آسا اللہ ہو اللہ نے تو اس کے ہر عمل کو یاد کر رکھا ہوگا و نسو ہو اور وہ بھول چکے ہوں گے اپنے کردار گندے کو اللہ کل ولاد شہید اللہ ہر چیز سے حاضر نہ کیا نہیں دیکھا تو نے کہ کافی اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں جو کچھ زمینوں میں دلیل ما یقون میں نجوا اکلی دلیل نہیں ہوتا کوئی بھی سرگوشی کرنے والے تین بندے مگر چوتھا اللہ بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا ولا ہم نہیں پانچ ہوتے سرگوشی میں مگر چھٹا وہ بھی ہوتے ہیں نہیں ہوتا کوئی ان سے بھی تھوڑا کم مقدار میں نہ کوئی اکثر مقدار میں مگر وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے آئے نما ماں کانو جہاں بھی ہوں وہ سم پھر خبر دے گا ان کو ملو عملو ملک یا ماں جو کچھ عمل کیا ہوگا انہوں نے ان کی آمد کی ان علم ترا منافقوں کی شرارت کیا نہیں دیکھا تو نے ان کو جو منع کیے گئے تھے سرگوشی کرنے سے لما نہو جملہ پھر لوٹتے ہیں اسی بات کی طرف جو منع کیے گئے تھے اس سے جاؤ بِالْإِسْمِ اور پھر سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ کے کام کی والعدوان اور زیادتی مومنوں پر کرنے کے کام کی اور نافرمانی کرنی رسول کی بھائی جاؤ کا اور جب پہنچتے ہیں تیرے پاس کا تو دیتے ہیں تم کو سلام کا ساتھ اس کے نہیں تحفہ دیا آپ کو اس کے ساتھ اللہ نے کیا کہتے ہیں علیکم علیکم مطلب کیا ہوتا ہے السلام علیکم آپ پر ہلاکت توحفے ایسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے اندر خانے میں وہ یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لولا لاسبون اللہ کیوں نہیں عذاب دیتا ہمیں اللہ ان بکواس کا جو ہم کہا کرتے ہیں اللہ عذاب کیوں دیتا ہس جہنم کافی ہے ان کے لیے جہنم والا عذاب مل رہیں گے اس عذاب جہنم کو فبیس سل بہت گندی ہے لوٹ کے آنے کی جگہ او ایماندارو آداب نمبر تین یا بنو ہو ایماندارو جس وقت تم سرگوشی کیا کرو نہ سرگوشی کرنا کے ہو کے گناہ کی نہ زیادتی کی نہ رسول کی نہ فرمانے کی و تنا جاؤ بل بر اور سرگوشی کیا کرو یار اچھائی کس طرح پھیلنی چاہیے توحید کس طرح پھیلانی چاہیے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کا تیا پاچا کس طرح کرنا چاہیے تقوی پہ سوچا کرو سرگوشی کر کے اللہ اللہ ال بچ رہو اللہ سے جس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے اور پکی بات ہے کہ یہ جو سرگوشی کرنی ہے یہ شیطان کا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں آمنو تک غم میں آ جائیں ایماندار ایمانداروں کو غم میں ڈالنے کے لیے سرگوشیاں کرتے ہیں منافق کی عام طور پہ عادت ہوتی ہے ادھر بھی دیکھتا ہے اور سرگوشی بھی کرتا ہے ادھر کیوں دیکھتا ہے کہ تاکہ وہ سمجھے کہ میرے خلاف کوئی کر رہے ہیں خدا جانے کیسا میرے خلاف منصوبہ بن رہا ہوگا خواہ مخواہ وہ آدمی سوچتا رہے گا پریشان رہے گا کڑتا رہے گا نجوا میرا شیطان پکی بات ہے کہ سرگوشی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ غم میں ڈالے ایمانداروں کا حالانکہ نہیں ہے نقصان دینے والے ان کو کچھ بھی اللہ بزن اللہ اللہ مستق منفتے اللہ بزن ہاں اللہ کا حکم ہو جائے تو بندے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے وہ اللہ فل یا تو اللہ ہی پر توکل رکھتے ہیں ایماندار او ایماندارو پانچواں او ایماندارو جب کہا جائے تم کو کھلے کھلے ہو جاؤ محفل میں تفسہو فی المجالس بیٹھنے میں آنے والوں کے لیے کھلے کھلے ہو جاؤ ففسہو کھلے ہو جایا کرو کھل کرے گا تمہارے لیے کھلا بنائے گا تمہارے لیے اپنی رحمت کو اللہ پاک فیضا کی لو اور جب کہا جائے تم کو کہ اب محفل ختم کرو اٹھ جاؤ تو فن شدو اٹھ جایا کرو یقین اٹھاتا ہے یعنی بڑی عزت دیتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں تم میں سے ولدین اور ان لوگوں کو بھی بلند کرتا ہے جن کو علم دیا گیا ہے آزر درجوں کے واللہ بما تعملون خبیر یا ایوہ الذین آمنون چھٹا آنے والوں کو جگہ دو بیٹھنے کی ایماندارو ازانا جائے تو برو جب تم کوئی چھپی بات کرنا چاہو رسول سے تو خفیہ بات نجی بات ایزا نہ جائے تم جب نجی بات کرنا چاہو تم رسول سے تو سنو قدمو بین یدین صدہ تھا تو پھر پہلے پیش کر دیا کرو اپنی نجی بات سے پہلے صدقہ دے کے آیا کرو ورنہ ویسے تو نہیں یہ کو مفت کا مال تو نہیں میرا رسول جو بھی آتا ہے جو کچھ دل میں آتا ہے آ کے سوال ٹانک دیتا ہے یہ کیسے ہے جی یہ کیسے ہے جی وہ کیسے ہے اس لیے جب تم پہ ہم یہ صدقے والی چٹی رکھیں گے تو سوچ کے آؤ گے پھر بات کرنے کے لیے نجوا ذالکم خالق خیر لکم و اطہر یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور پاک صاف ہونے کا ذریعہ بھی اگر نہ پا سکو تم فہم اللہ چلو پھر اللہ معاف کر دے گا اگر تمہارے پاس صدقہ نہ ہو اچھا گھبرا گئے ہو اشفق تم ہم نے صدقہ لاگو کر دیا ہے ٹیکس لگائی ہے تو آپ گھبرا گئے لو جی اللہ کے رسول کی ملاقات کرنی ہے مگر اللہ نے دیکھو جی صدقے والے پہلے ٹیکس رکھ دی ہے اب ہم کیا کریں ہائے ہائے یہ ایک تو مزدور آدمی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے دوسرا یہ ہے کہ صدقہ کیسے کریں جب ہمارے پاس اتنی وسعت نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی نہیں ہوگی کہ میرے رسول کی زیارت نہ کریں تو اب اللہ فرما آج تک کیوں اب گھبرا گئے ہو ان تو قدم نجوا کم صدقہ پہلے پیش کیا کرو اپنی سرگوشی سے پہلے نجی بات سے پہلے صدقے بف علو پس چونکہ آپ نہیں کر سکے وطاب اللہ علیکم اور توجہ کر دیے اللہ نے بھی تم پر اب صدقہ نہ دینا عقیم مصلح باقاعدگی کے ساتھ نماز قائم کرتے رہنا زکات دیتے رہنا بات ماننا اللہ اور اس کے رسول کی اللہ خبیر ہوں گے الزین اتول منافقین کے لیے زجر طول قومن جنہوں نے دوستی رکھی ایسی قوم سے جن پر اللہ کی مار پڑ گئی منافق ماہم منکم او سنو مسلمانوں نہیں ہے وہ تمہاری ٹولی کے ولا بینہم نہ ان کافروں کی ٹولی کے یہ لفون کسبے کس کھاتے ہیں جھوٹ پہ جم جم کے وہم یعلمون اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ جو ہیں منافقات اللہ علم عزاب شدیدہ تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے عذاب سب کیوں اس لیے سا کانو یا منو بہت گندہ ہے وہ جو عمل کردار کرتے ہیں اتخذو ایمانوں میں جنا تن بنا لیا انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال فسدو ان سبیل اللہ ڈھال بنا کے انہوں نے روکنا شروع کر دیا اللہ کی راستے میں جہاد سے عذاب لن اللہ والم نہیں کام آئیں گے ان سے مال ان کے نہ ان کی اولاد من اللہ من بت شلائے شیعہ اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے جہنمی ہم خالدون یوم یبسم اللہ جمیا جس دن زندہ کر کے اٹھائے گا ان کو اللہ تمام کو بس قسمیں کھائیں گے اس کو جس طرح آج قسمیں کھا رہے ہیں تمہارے لیے وہ یہ سب اور اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ وہ گمان کریں گے کہ شین تاکیق وہ اچھے راستہ پر تھے باہوش سنو یہ وہی جھوٹے ہی جھوٹے ہیں اور کچھ نہیں اس علیہم شیطان چھو منتر کر دیا ہے اوپر ان کے شیطان نے غالب ہو گیا اس اپنی لپیٹ میں لے لینے کو کہتے ہیں استحوا ولاکا چار لیا دے شیتان استام شیطان اب غالب ہو گیا ان پر شیطان پھر بھلوا ڈالا ان سے اللہ کی توحید کو الا قیطان یہ شیطان کا ٹولہ ہے فوج ہے شیطان کی اللہ ان شیطان خاص شیطان کی فوج جو ہے وہ ہمیشہ خسارے میں رہ جائے گی تاکہ وہ لوگ جنہوں نے مخالفت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یہی لوگ ہیں جو سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں کتب اللہ لاغل بننا اللہ نے فرض کر دیا یہ بات کہ میں غالب ہی رہوں گا ہمیشہ رسولی میرے رسول غالب رہیں گے ان اللہ کبھی لا تجد قوما یؤمنون باللہ نہیں پائے گا تو ایسی جماعت کو جو مانتے بھی ہوں اللہ کو دن قیامت کو اور پسند کریں پھر اس کو جو مخالف ہے اللہ اور اس کے رسول کا اگرچہ کانوں کا اگرچہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں بیٹے ہی کیوں نہ ہوں بھائی کیوں نہ ہوں قریبی رشتے دار کیوں نہ ہوں لہذا یہ تو ہو کبھی نہیں سکتا کہ اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہو قیامت پر بھی ایمان رکھتا ہو پھر اللہ کے دشمنوں سے بھی محبت رکھے یہ گنجائش بھی نہیں ہے بلکہ یہ تو ایسے آدمی ہوتے ہیں جن کو خالص اللہ کے ساتھ محبت ہوتی الا ایک فی کلو بے مل یہی لوگ ہیں جن کے دل میں اپنے ہاتھ سے اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے وہ اور طاقت بڑھا دی ہے ان کی اپنے فرشتے کے ذریعے ہو اپنی طرف سے وہ ید خلو ہوں تجری اور داخل کرے گا ان کو باغات میں جو چل رہی ہوگی ان کے نیچے نہریں ہمیشہ رہیں گے ان میں رضی اللہ عنہم خلاصہ کلام یہ ہے راجی باجی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ راجی باجی ہو گئے اللہ سے اللہ کا حزب اللہ یہ اللہ کی فوج ہے اللہ حزب اللہ ہوں سے سنو تاکہ اللہ کا یہ ٹولہ یہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہے اچھا وہ تھے راس المنافقین اس صورت حشر میں منافقین نمبر دو پر زبر منافقین نمبر دو ابتدا میں دعوی توحید پھر دنیاوی تخویف کا نمونہ نمونہ اور جہاد کے بعد مال فے کی تقسیم کا دستور العمل اس کے بعد پھر آیت نمبر گیارہ سے زجریں شروع چنانچے سورت میں زیادہ تر منافقوں پر زجریں ہوں گی اخروی اور تین تقریباً دلائل اقلی ذکر ہوں گے